عبداللہ بن زما کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن اس اونٹنی کا مراد صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور جس شخص نے اس اونٹنی کی کوچے کاٹی تھیں کا ذکر کرتے ہوئے سنا آپ نے یہ آیت عظم باسا اشقاہا تلاوت کی اس کام کے لیے ایک سخت دل طاقتور قبیلے کا قوی و مضبوط شخص اٹھا مضبوط و قوی ایسا جیسے زما کے باپ ہیں پھر میں نے آپ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا آخر کیوں کوئی اپنی بیوی کو غلام کو کوڑے مارنے کی طرح کوڑے مارتا ہے اور جب کہ اسے توقع ہوتی ہے کہ وہ اس دن کے آخری حصے میں یعنی رات میں اس کے پہلو میں سوئے بھی انہوں نے کہا پھر آپ نے کسی کے ہوا خارج ہو جانے پر ان کے ہنسنے پر انہیں نصیحت کی آپ نے فرمایا آخر تم میں کا کوئی کیوں ہنستا اور مذاق اڑاتا ہے جب کہ وہ خود بھی وہی کام کرتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو تینتالیس یہ حدیث صحیح ہے